کا پیارا پیارا سلام ہمارے آشینہ بھائی کا سوال ہے حضرت صاحب کہ جناب مفتی صاحب جب قیامت آئے گی تب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ حشر کا میدان جس کا ذکر آتا ہے تو کیا یہ میدان زمین پر ہوگا یا عرش پر ہوگا حساب کتاب کے لیے اس بارے میں فرما دیجیے جزاک اللہ خیر آشیانہ بھائی جو اشر کا میدان ہے یہ زمین پر ہی ہوگا زمین پر حشر کا میدان لگے گا اللہ جل مجد الکریم سب مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے اور ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جو ہے وہ ملے زمین پر ہی لگے گا آپ فکر مند نہ ہوں جی شبیر نورانی قادری بھائی